بولا سریکل و نادو لسگی دن و سن دن و نبی ب نبی انا و سفیا نا بادی ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل محمد وعلى آل محمد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 بہت آگے ہے تمہارے پاس تو کوئی پروگرام نہیں سوائے شادیوں کے سوائے گانے بجانے کے بدماشی کے رشوت بٹورنے کے حرام خوری کرنے کے تمہارا کوئی پروگرام نہیں البتہ کفر کا یہ پروگرام ہے کہ مکے کو بھی لیا جائے اور مدینے کو بھی چھینا جائے تمہارا پروگرام ہو نہ ہو ان کا تو ہے نا حالانکہ مسلمانوں پہ ایک وقت ایسا آیا اکما بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جوان صحابی ہے خدا کی قسم تم جیسی آنکھیں تھی تم جیسا ناک تھا تمہارے جیسا منہ تھا تمہارے جیسی زبان تھی ایسا ہی پیٹ تھا اور ایسا ہی نفس تھا اور بھاپ پیر تھے اور بیوی تھی اور بچے تھے اور بھوک لگتی تھی اور پیاس لگتی تھی مگر خدا کی قسم سمندر میں گھوڑا ڈال دیا تیرتا جاتا ہے تیرتا جاتا ہے اور کلوار اوپر کے اٹھا کے کہتا الہی مجھے آگے اگر کوئی ملک ہے تو بتا دے بتانا تیرا کام ہے قرآن کا جھنڈا لہرانا میرا کام ہے عموماً دنیا میں جو لوگ اپنے باپ کی جائیداد کو دھوئے میں ہرا دیں شراب اور رنڈی بازی میں خراب کر دیں تو سارے برادری کے لوگ کہتے ہیں یہ بڑے بےمان بدماش ہیں انہوں نے باپ کی جائیداد کو آگ لگا دی اگر زمین کا ٹکڑا باپ کا بنایا ہوا بیٹا ضائع کر دے تو وہ تو بدماش ہے وہ تو بےمان ہے اور جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے قرآن کو خدا سے بھیجے ہوئے قرآن کو ایمان کو ساری چیزوں کو ٹھکرا کر ہر وقت کنگریوں کے پیچھے پڑے ہو وہ اب بھی ایماندار ہیں وہ اب بھی مومن ہے اتنا گانا بجانا اتنا گانا بجانا کہ آپ کو مردے بھی پتا مانگ اٹھے ہوں گے قبروں پہ جا کر ڈھولک تبلا فرنگی پتہ نہیں کتنے بنا رکھے ہیں اور بالنا کیا بنایا فلاں حضرت صاحب کے مزار پہ قوالی شریف ہوگی اگر یہ عبادت ہے اور بزرگوں کے لیے فائدے مند ہے تو تو اپنی ماں کی قبر پہ قوالی کبھی نہیں کراتا تو نے اپنے باپ کی قبر پہ کبھی قوالی کرائی یہ بزرگ اللہ والا تیرا کیا لے کے مر گیا جو وہاں بیٹھ کے ڈھول بجاتا ہے وہ ساری عمر قرآن پڑھتا رہا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھتا رہا دنیا کو راستہ دکھاتا رہا اللہ سے ہدایت لیتا رہا قوم کو دیتا رہا اور مرنے کے بعد ہم نے ان کی روحوں کے ساتھ یہ سلوک کیا صبح کے ٹائم میں جو کبھی تھوڑے سے نیک آدمی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں نا گانا نہ لگاؤ پھر صبح صبح ذرا گرانو تیر رویلا سے قوالی لا لو اللہ کی کلام پاک نے ابتدان اعلان کر دیا فرمایا یا بنی نعمتی اللہ تی عام تم علیکم بڑی اسرائیل کے لوگوں اور میرے بندوں اور میرا دیا ہوا کھانے والوں اور میری پیدا کردہ عورتوں کے پاس بٹھا کر کے پیار کرنے والوں اور چومنے والوں اپنے دلوں کو اولاد کو دیکھ دیکھ کر ٹھنڈا کرنے والوں یہ نورے نظر میں نے دیے یہ لگتے جگر میں نے دیے یہ اچھے اچھے بیٹے میں نے دیے یہ دولت میں نے دی یہ تختے جانکاری میں نے دیا یہ جوانی میں نے دی یہ تندرستی میں نے دی اس کو نام اللہ کی عام علیکم علیہ میرے بندے ہے یاد تو کر رات انعام میرا انعام میرا سورج میرا چاند انعام میرا ہوا میری بارش انعام میرا یہ زمین میری پہ چلتا ہے تو کسی کے گھر میں چل کے دکھا کسی کے کارخانے میں چل کے دکھا تجھے چور پکڑ کر سمجھ کر لکھ لگائیں گے اور میری زمین پہ چلتے ہوئے تجھے ساٹھ برس گزر گئے میں نے کبھی کبھی نہ مارے سارا نظام کائنات میرا سب کچھ میرا کھا کر سب کچھ میرا پی کر ساری جوان استعمال کر کے وہ چار پائی پہ لیٹ کر کبھی تو کہا کر مولا تیرے سوا میرا کوئی نہیں مطلتی میں نے کچھ بھی کتنے انعام کیے ہوئے ہیں کان انعام میرا ہے اور زبان انعام میرا ہے اگر تجھے پتہ پتا نہیں چلتا ذرا گونگے سے پوچھے تو اما کہنے کو ترس رہا ہے اما انتظار کرتی ہے بیٹا جوان ہوگا آج تک میں نے اپنے بیٹے کے منہ سے امی کا لفظ نہیں سنا جس کے کان بند ہے اس سے جا کے پوچھ جو اذان کو اذان سننے کو ترستا ہے خدا کا قرآن سننے کو ترستا ہے جس کے ہاتھ نہیں اس سے جا کے پوچھ کسی شہر کے پکڑنے کو ترستا ہے اور پیروں جس کے نہیں پیر اس سے جا کے پوچھ چلنے کو ترستا ہے پر میں سب کچھ میں نے کر دیا گرو نعمتی اللہ تلام علیکم کتنے انعام میرے کتنا میں نے تجھ پہ کرم کیا ہوا ہے اگر کسی ہوٹل والے سے پانی مانگو اور گلاس میں پانی دے دے اور پینے والا گلاس بھی ساتھ لے کے چلا جائے ہوٹل والا کہتا توبہ توبہ ڈا بے ایمان نہ پانی بھی کس طرح سے گلاس میں نام لے گیا اگر چار گونٹ پانی دینے والے کی چیز تو نے واپس نہ کی وہ تجھے بےمان بتاتا ہے جس خدا نے یہ زندگی دی اور یہ ساری حیاتی عمر عطا فرمائی جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کل مساو دنیا کلی اور لوگوں دنیا بہت تھوڑے دنوں کا سودا ہے یہی چاندی کمرہ ہے آزمائشی پلانٹ لگا ہوا ہے یہ تمام کے تمام و زینت یہ چہل پہل یہ حسن و جمال یہ تمام کی تمام عارضی چیزیں ہیں نہ پہلے کسی کے پاس ہمیشہ رہی اور نہ آپ رہ سکیں گے اس کو نیامتی اللہ انام تو علیکم میرا انعام یاد کر او میرے بندے تو میرا بندہ میں تیرا خدا رات کو تیری کوئی خبر لینے والا نہیں میں تیرے سر کے اوپر کھڑا ہو کر تیری پہرے داری کرتا ہوں حضرت موسا نے رات کو سلام میں اللہ پاک سے ایک دن عرض کر دیا الہی تجھے کبھی نیند نہیں آتی فرمایا موسا جواب پھر بھی گا ایک پیالے میں دودھ اور ایک پیالے میں پانی لے کر کھڑے ہو جاؤ اور جب تک میں نہ کہوں بیٹھنا نامک شام سے کھڑے ہوئے ہاتھ تھک گئے کمر تھک گئی ٹانگیں تھک گئی پیر تھک گئے آیا جو نیند کا جھوکا ہاتھ ہیلے دونوں پیالے زمین پہ گرے پار سے ٹوٹ گئے پر میم تجھے نیند آئی پیالے ٹوٹ گئے خدا سو جائے تو نظام نہ ٹوٹ جائے اگر میں سو جاؤں تو نظام میں کائنا سارا ٹوٹ جائے گا فرمایا لا تاخذوه سنة خود نوم میں وہ خدا ہوں جسے نیند نہیں آتی نیند نہیں آتی ملتانی زبان جو یاد ہے نا جھیل نہیں آتی نیند آ جائے اونگ آ جائے وہ خدا کیسا پر اس قوم کو کون سمجھائے جو نیند آنے والی بات تو الگ رہی مرنے کے بعد چار گز چھوڑ آٹھ گز نیچے دفن ہے اوپر اتنا سنگ مرمر لگا ہوا ہے اوپر اتنی نیچے مسالہ لگا ہوا ہے اور باہر کھڑے ہوئے لوگ بیٹے مانگ رہے ہیں ٹیلی فون کی اگر ذرا سی تار خراب ہو جائے آواز نہیں آتی الو کر کے تھک جاتے ہیں آواز صحیح نہیں آئی اور یہ بیچ میں اتنا مٹیریل لگا ہوا تیری آواز اندر کیسے جا رہی ہے عقیدہ بہت بڑا انعام ہے لکھ کر لے جاؤ کاری علیب کی بات خدا کی قسم اولاد سے زیادہ کوٹھی بندنے سے زیادہ بیوی سے زیادہ سے انساری سے زیادہ کام کی چیز کلمہ ہے اور اگر کلمے میں غلطی آ گئی عقیدے میں تباہی گر گئی تو بنے گا کیا آج سوچنا چھوڑ دیا سڑکوں پہ بازاروں میں کھیل بنا ہوا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس قوم کا نہ کوئی خدا ہے نہ کوئی پیغمبر ہے نہ کوئی اصول ہے نہ کوئی ضابطہ ہے نہ کوئی طریقہ نہ کوئی قاعدہ تو خدا کے بندوں کچھ تو سوچ لو کبھی ہاں اتنی بات تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ اگر زہر کھا لیا تو موت آ جائے گی اور یہ کبھی نہیں سوچا کہ اگر خدا کے احکام کی بغاوت کی تو تباہی پھر جائے گی کون سوچے فرمایا اسکو نامی اوفی تم الیکم فرحبون آئے سبحان اللہ کیا بات فرمائی ہے احکم الحاکمین نے فرمایا میرے بندے جو میرے وعدے تجھ سے تھے میں سارے پورے کر رہا ہوں مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں تجھے بھوکا نہیں سونے دیتا میں تجھے ننگا نہیں پھرنے دیتا میرے وعدے یہی ہیں اللہ کا وعدہ روٹی کا کوٹھی کا نہیں آج ہم پریشان ہیں اسی وجہ سے فرمایا میں نے اپنا وعدہ پورا کیا جمانی دی عمر دی حیاتی دی اور دی نام کیا تو بھی اپنا وعدہ پورا کر تمہیں رب نام اور میرے مولا تیرے سوا میرا اب کوئی نہیں مشکل حاجت روا کوئی نہیں بجلی بنانے والا کوئی نہیں اجروں کو بسانے والا کوئی نہیں کوئی کسی کی دور سے قریب سے تکلیفوں کو دور کرنے والا کوئی نہیں کئی لوگ تمہیں مثال لے دیں گے اچھا جی گولی قبض کشا ہو سکتی ہے اللہ والا قبض مشکل کشا نہیں ہو سکتا طریقہ دے کدھر قرآن گیا کدھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گیا میں قسم کھاتا ہوں باوجود اچھا ہوں قرآن یہ وہی ہے جو اللہ پاک نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا تھا یہ وہی قرآن ہے جو کالی کملی والے نے ساری زندگی جس کی تلاوت فرمائی یہ وہی کلام پاک ہے جس کی ایک لاکھ انتیس ہزار صحابہ نے تلاوت فرمائی اور یہ وہی قرآن ہے جس کو پڑھتے پڑھتے ساری عمر قطب ابدان ابدار ہو کی عمریں گزر گئی مگر آج ہم لوگوں کا مزاج نہیں قرآن کریم کے قریب آنے کا سمجھنے کی کوشش کرنے کی اس لیے فرمایا مجھ سے ہی ڈرو کھاؤ کھاؤ میں کھانے کو تم مخلوق ہو کو مامی تم بیمان پل تم فرد تم بلا کا فلم بھی اس پر ایمان لاؤ اس پر یقین جماؤ اعتماد جماؤ بھروسہ رکھو توکل کرو اس کا ایک ایک لفظ تمہارے لیے بڑا عجیب ہے ایک جگہ قرآن کریم نے فرمایا ان لہو کریم یہ قرآن کریم بڑا سخی ہے اور ایک جگہ فرمایا اللہ استما نفر ملل جل بکالو ان سمینا قرآن اجبا پتا چلا کلام بہت بڑا عجیب ہے بہت آسن کلام ہے بڑا عجیب و غریب کر کلام ہے اور دوسری جگہ فرما بن ہوا قرآن مجید یہ بڑی برتر کلام ہے بزرگ کلام ہے خالق کائنات کا کلام ہے مالک کائنات کا کلام ہے فرمایا لوگوں اس پر ایمان ڈالو اس پر یقین رکھو عورت کا بچہ اگر ایک بٹر غیب ہو جائے آنکھوں سے اکڑیاں کڑپ اٹھتی ہیں کدھر گیا میرا بچہ کدھر گیا میرا لگتا جگہ کہاں آپ پریشان ہو جاتی ہے وسیلے آ جاتے ہیں اور قرآن پانچ مرد جو پڑے ہوئے ہیں سال بھر بھی آنکھوں کے سامنے نہ آئے کبھی پریشانی نہیں ہوتی کبھی کسی اور روتے دیکھا نہیں کیا بات ہے کہ میں ایسی فت نصیب ہو گئی یا کہ سال ہو گیا میں قرآن کو ویکا نہیں دیدار نہیں کیتا تلاوت نہیں کی تھی کبھی کسی مرد کو روتے ہوئے دیکھا کہ میں نے بچپن میں قرآن پڑھ لیا تھا لیکن اب میں بھول بھال کے ہوں اور دس برس ہو گئے بیس برس ہو گئے میں نے پڑھا ہی نہیں کبھی کبھی تم نے ساری زندگی میں کسی کو روتے دیکھا لیے مال کے لیے رو لیں گے اقتدار کے لیے رو لیں گے سخت و تاج کے لیے رو لیں گے اپنی عزت کے لیے رو لیں گے اپنے ناک کے لیے رو لیں گے کرام الہی اگر دور ہو گیا اور اس سے بے وفائی کی تو کون روئے فرمایا بما لما معكم ولا تكونوا اول كافر به اس پر ایمان لاؤ اس پر یقین جماؤ دیکھو آج کل عموماً مرغیاں بچے نکال رہی ہیں مارچ اپریل میں ککڑی بچے نکالتی ہے اکثر لوگ بچے نکلواتے دس بچے آٹھ بچے پندرہ بچے بیس بچے ککڑی لیے پھرتی مرغ لیے پھرتی ہے ہزاروں فٹ بلندی سے اس کو شیل نظر آتی ہے دیکھا خدا کی قدرت کئی مرتبہ تمہاری فوج کو راڈار کے ذریعے دشمن کے جہاز کا پتہ نہیں لگتا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ فوجی نظام کو راڈار کے ذریعے دشمن کے جہاز کا پتہ نہیں چلتا فوجی کہتے ہیں کہ جی نیچی پرواز کی تھی اس لیے راڈار میں نہیں آیا اور خدا نے ککڑی کی آنکھ میں ایسا راڈار لگایا ہوا ہے ہزاروں فٹ بلندی پہ دشمن آیا اور مرغی کو فوراً نظر آ جاتا ہے اور یہ راڈار نہ امریکہ سے آیا نہ روس سے آیا خدا نے بنایا اچھا پھر وہ جو مرغی کے بچے ہیں اندازہ لگا اس نے دشمن دیکھا چین ہیل نظر آئی اور کوکو کی سارے بچے ماں کے پروں کے نیچے جا جاتے ہیں بچوں کو اپنی ماں کے خطرے کے الارم پہ یقین ہے کڑی کے بچوں کو یقین آ گیا اور نبی کالی کمری والے کے امتیوں تمہیں یقین خبروں میں آئے گا مرغی کے بچوں کو اپنی ماں کے خطرے کے الارم پر کہ کن کو جو کر رہی ہے خیر نہیں تمام کے تمام دوڑ کر ماں کے پروں کے نیچے آ جاتے ہیں ہوائی حملہ ہونے والا ہے اور جو باہر آ جاتا ہے اس پر حملہ ہو ہی جاتا ہے مرغی کی آواز پر بچے یقین کر کے پروں کے نیچے آ کر بچ جاتے ہیں اور کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یہ اتنا بڑا قرآن دیا تمہارا یقین خبروں میں آئے گا اور ایک ایک خطرے کی نشان دہی کی اولا کو اگر تم غلط روش اختیار کرو گے تو دنیا ہی میں دلیل ہو کے مرو گے خطرت دنیا بل پھر دنیا میں بھی زلول زلیل ہو گئے کفر کے ہاتھوں رسوائی اٹھاؤ گے آخرت میں بھی ذلت آئے گی کرول المبین یہ ہے وہ کلم کھلا خسارا جس پر ہماری توجہ نہیں جاتی جس پر ہمارا دھیان نہیں جاتا جس پر کبھی ہماری نظریں انتفاق نہیں پڑتی خدا نے قرآن دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے لے کر یہ قرآن تمہیں دیا اور حدیث سے بات تمہیں صاف آتا ہے اور لوگوں میں امام الانبیاء ہوں سارے جہان کا سردار ہوں پر میری جائیداد زمین نہیں میری جائیداد سونا نہیں میری جائیداد چاندی نہیں باغ و بہار نہیں چاہیے میرا سر کا میرا ورثہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد یہ قرآن کہی یہ بات میں نے آج کیوں کہنی شروع کی اور میں کیوں زور لگا رہا ہوں قرآن کریم کی طرف اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تم سے کسی قسم کے سمجھے کا مطالبہ کروں گا میری لیے الحمدللہ الحمد خیر ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ تم ابھی سے قرآن کریم کی تلاوت میں اضافہ شروع کرو اور زیادہ سے زیادہ قریب آؤ رمضان المبارک آ رہا ہے تاکہ تیرے سارے کے سارے گنا تلاوت کے ذریعے روزے کے ذریعے معاف ہو جائے یہ ہے تمنا اور یہ ہے آرزو اور یہ ہے حسرت اور یہ ہے طبیعت کی امنگ تو فرمایا وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر بي خدا کہتا ہے او او تم ہی میری آیتوں کا انکار کرنے والے نہ بنیو نماز کی آیتیں سکاط کی آیتیں حد کی آیتیں عدل و انصاف کے آیات ہیں حقوق کے ہمسایا رشتے داروں کے حقوق کے آیات ہیں آدمی جب گڑبڑ کرتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ کوئی گل نہیں کوئی بات نہیں اور اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ قرآن کریم مجھ سے دور اتنی آیتیں مجھ سے دور ہو گئی ساری زندگی قرآن کریم ہے اگر آپ نبی کا لباس پوچھنا چاہیں گے قرآن کریم سے تو بتائے گا بس یاد آتا بتا نبی کا ماحول بتا بر رج دفاع نبی کی آنکھ بتا کتنا رات کلو بابا جی کبھی سما نبی کا ہاتھ بتا یہ اللہ ہی گئی ہے نبی کا چہرہ بتا وہ نبی کی دلفے بتا وہ رات ہزار میں تو کہتا ہوں ہر درد کی دوا ہے اللہ کا قرآن پر بات ہے یقین کی یقین اگر آ جائے تو یہ ساری باتیں پھر بنتی ہے اگر ہمارے یقین میں کمی تھی جبھی تو خدا نے کہا بلا سکوں کافر بھی اور پہلے ہی پہلے تم نے بن جانا غیر یقینی حالت پیدا کرنے والے ورنہ پھر تمہیں برکتیں نہیں ملیں گی رحمتیں نہیں آئیں گی سکون نہیں آئے گا آج آپ دیکھ لیں پتی ہے ہائے ہائے لکھا پتی ہے ہائے ہائے تخت و تاج کا مالک ہے ہائے ہائے گورنر ہے ہائے ہائے وزیر ہے ہائے ہائے لگی پڑی اور وجہ صرف یہ ہے کہ سکون تو اللہ کی یاد سے ہوتا ہے میں نے دوسرے تیسرے جمعے کو آپ کو بتایا تھا کہ دولت فرونیت ہے دولت قارونیت ہے اور فاقہ نبوت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب اگر آپ چاہیں تو میں ایسا کر دیتا ہوں جس زمین کے ٹکڑے سے آپ تھوکے میں اس زمین کے ساتھ پردوں کو سونا بنا دیتا ہوں میں اس زمین کو سونا بنا دوں گا اگر فرمایا میرے اللہ میں سونا اکٹھا کرنے آیا ہوں میری تو تمنا یہ ہے کہ ایک دن کھلا جو تیرا شکر ادا کروں اور ایک دن بھوکا رکھ جو میں صبر کروں اللہ والوں نے انہی باتوں کو لے کر صوفیہ اکرام نے اپنے مریدوں کو سمجھایا اور انہیں طریقہ کار سمجھایا اور اللہ اللہ کرنا سکھایا اور صبر کی باتیں بتائی چنانچہ مدینہ منورہ سے باہر ایک بزرگ نکلے عمر رسیدہ ہے بوڑھا آدمی ہے اور اس نے احرام باندھا احرام باندھ کے کہنے لگا لگ گئی دئی اللہ گئی لا سری کل کلب گئی اور میرے اللہ میں حاضر ہوں تیرے دربار میں حاضری کا ارادہ رکھتا ہوں چلا ہوا آ رہا ہوں لف گئی اللہ روم گئی میرے مولا میری حاضری قبول فرما میں تیرے دربار میں حاضری کے لیے آ گیا ہوں علماء نے لکھا ہے غیب سے ایک آواز آئی لا لبیک تیری حاضری منظور نہیں کسی نوجوان نے بھی آواز سن لی وہ قریب آ کے کہنے لگا بڑے یہاں آواز تو میں نے بھی سن لی اتنا سفر اتنی تکلیف اٹھائے گا جب منظوری نہیں رہنے دو پھر جا کے کیا کرو گے ہائے ہائے اللہ والا رونے لگا وہ بزرگ رو پڑا اور کہنے لگا بیٹا تو ایک دن کی آواز سن کر گھبرا گیا مجھے یہی آواز سنتے سنتے ترونجا سال گزر گئے یہی آواز سنتے سنتے ترونجا سال گزر گئے ارے منظور ہو یا نہ ہو میرا کام ہے اس کی چوکٹ پہ پیشانی رگڑنا اس کا کام ہے منظور کرنا ترونجا سال میں میری سمجھ میں تو کوئی دروازہ آیا نہیں کہ اگر یہاں منظور نہیں تو وہاں جا کے کرا لو منظور کرے یا نہ کرے یا منظور کرنا یا نہ کرنا یا اس کا کام ہے اور اس کی چوکٹ پہ ماتھا جھکانا یہ میرا کام ہے منظور کرنا کرانا یہ میری ذمہ داری تو نہیں یہ میرا کام نہیں سنا کے جب درد دن سے اتنی بات نکلی فوراً آواز آئی آج ہم نے تمہارے یکدم کرم یا حج قبول کر لیے آج ہم نے تیرے یکدم چرم قبول کر لیے ہم سے اتنی کروانا چاہتے تھے اللہ والا کہنے لگا میرے مولا کہنے کی بات نہیں تیرے سوا میرا ہے کوئی نہیں دنیا کا کار ساتھ کوئی نہیں آخرت کا کار ساتھ کوئی نہیں بڑے بڑے پیغمبر جناب آج میں اور آپ کو کیا ہستی ہے جناب یوسف علیہ السلام کی ذات اقدس ہے جن کی میں بات کرنے لگا ہوں نا کوئی پیر نہیں کوئی فقیر نہیں کوئی ملنگ نہیں نبی ہے نبی اور ایسا نبی خود بھی نبی ابا بھی نبی دادا بھی نبی پر دادا بھی نبی یوسف علیہ السلام بھی نبی یعقوب علیہ السلام بھی نبی اسحاق علیہ السلام بھی نبی ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہاں تو پوتا قادر بخش کا ہوگا رحیم بخش کا ہوگا ابراہیم اور موسا کا ہوگا یوسف علیہ السلام حضرت خلیل اللہ سے پوتے ہیں پر اندازہ لگا تیرا تو تھوڑا سا کاروبار چلا اور کھوپڑی بگڑ جاتی ہے کل کر کے چھ کوئی میں ہونے نہ دینا میں ہوں وزیر بن گیا میرے نال اس نال گل کرا سارا منڈا ہوں پولیس کو بھرتی ہو گیا ہوں سانو کچھ چھیڑ کے وکھا لیا گیا بس اور یہاں پہ حال یہ ہے جناب یوسف علیہ سلاط السلام سلاق کی ذات اقدس ہے سر پہ تاج نبوت پیروں کے نیچے تختے سے عشائی اور جیب میں مصر کے خزانوں کی کوڑ سر سے تاج نبوت پیروں کے نیچے مصر کا تاس اور جیب کے اندر مصر کے خزانوں کی کنجیاں آئے آئے پھر بھی میری طرف دیکھو صبح کا وقت ہے نبیوں کی لڑی کا نبی یوں ڈھول ہی لائے کھڑا ہے اور ردی کے سامنے مالی کی کائنات کے سامنے جو ہی لائے کھڑا نبی آواز آتی ہے سار السماوات والارض اور زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے اور سزا پیدا کرنے والے ہوا چلانے والے بارش برسانے والے چاند تانسور ستاروں کو چلانے ہلانے والے اور دنیا اور آخرت کے مالک کی فرمایا پرمایا زمین و آسمان کے مالک انت دنیا ویرا سنیہ میرا دنیا میں بھی کار ساز ہے آخرت میں بھی کار ساز تو ہے تو نے نے بگڑی بنائی اور میرے مولا تو نے زلاخا کی کوٹھی میں میری بگڑی بنائی تو نے جیل خانے میں میری مدد فرمائی جہاں میرا کوئی نہ تھا تو اکیلا میرا تھا میں تیرا نام لیوا اس ملک میں اکیلا تھا اللہ کے نبی نے جھولی پھیلا رکھی ہے چکمبر کی جھولی ہاں ہاں جھولیوں کو ملاؤ اربوں جھولیاں ملا دو پیغمبر کی جھولی کے ساتھ نہیں مل سکتی اللہ کے نبی نے جھولی پھیلا رکھی ہے اور مانگ رہا والا تھے سبحان اللہ پر مانا دنیا اور آخرت میں تیرے سوا میرا ہے کون اور مانگا کیا یہ نہیں مانگا تو مصر کی تو حکومت میری ہے یہ دائیں بائیں بھی میری ہونی چاہیے کم سے کم دس بیس ملک میری بادشاہ کے نیچے ہوں میں نبی ہوں تیرا نمائندہ ہوں یہ نہیں مانگا دوستو وہ چیز مانگی جو آج کل ہم نہیں مانگتے وہ چیز مانگی جو ہم نہیں مانگتے فرما میرے مولا توفنی مسلمان آ میرے مولا جو تیرے نیک بندوں والی موت ہے وہ آئے سوال پیدا ہوتا ہے نبی کو اپنے خاتمے پہ یقین ہے نا نبی کو اپنے خاتمے پہ یقین ہوتا ہے جو خدا کا نمائندہ ہو خدا کا پیغمبر ہو خدا کا رسول ہو خدا کا نبی ہو اس کا خاتمہ غلط نہیں ہو سکتا مگر ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ کا نبی بھی روتا ہے سنا کہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو توجہ کرنا بڑی کام کی بات یاد آئی حجرہ ایشا میں رضی اللہ تعالی عنہ میں حضور زیادہ روئے زیادہ روئے زیادہ روئے قرآن پڑھا صبح کو حضرت ایشا کی جو نظر پڑی آئے آئے آج کل کی بہنا بیٹیوں تمہاری نظر پڑے گی خامن کے پیروں پہ اپنے بیٹے کے پیروں پہ اپنے بھائی کے پیروں پہ جناب ایسا صدیقہ کی نظر پڑ رہی ہے شہن شاہ کائنات کے قدموں پہ دیکھ کے اگر ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ رونے لگی اور عرض کرنے لگی میرے آقا کیا آپ کو اپنے اوپر یقین نہیں ہے کہ میں جنتی ہوں یعنی اتنے جو روتے ہو ساری سارا جو کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے ہو آپ تو امام الانبیاء آئے آپ کے صدقے میں تو لوگوں کو جنت ملے گی آپ کے صدقے میں امت کی نجات ہوگی آپ اتنے کیوں روتے کیا آپ کو اپنے خاتمے کا یا آخرت کا یقین نہیں جبکہ قرآن میں اعلان بھی ہو گیا جب اللہ معافرت کا ممین رمبک تو نبی ہے نا سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات فرمائی جو پیغمبر ہی فرما سکتے ہیں جو فرمایا ہے میرے اللہ نے جو مجھے اتنا بڑا رتبہ دیا اتنا مرتبہ دیا اتنی بڑی بزرگی عطا فرمائی میرے اللہ نے جو مجھے اتنی بڑی شان دی افراد آدھن میں اس کا شکر ادا نہ کروں میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں اس نے تو مجھے اتنی بڑی شان دی ہے اتنی بڑی عظمت عطا فرمائی ہے تو میں اس کا شکر گزار نہ بنوں اس کا شکر ادا نہ کروں تو میں یہ کر رہا تھا کہ جناب یوسف علیہ السلاط والسلام نے بھی کیا مانگا جو ابدالوں نے مانگا جو غوثوں نے مانگا کتبوں نے مانگا انبیاء نے مانگا ہر ہر ہر اللہ والے نے مانگا اور آپ مانگتے نہیں یا اولاد مانگیں گے یا خوبصورت بیوی مانگیں گے یا تخت شہنشاہی شاہی مانگیں گے یا کھلی دکان اور کھلا کاروبار مانگیں گے اور یا طاقت مانگیں گے کہ جی بس آپ کی پڑوسیوں کا ایک مرتبہ تختہ ہے تو ایسا بنا دے مجھے یوں مانگنے والے بہت کم ہوں گے الہی دنیا تو گزر رہی ہے جیسے گزر رہی ہے میرے مالا اس وقت تیرا کرم میرے کام آ جائے جب میں خبر میں اکیلا پڑا ہوں گا نہ بیوی پاس ہوگی نہ رات ہوگی نہ ویزو کردہ ہوں گے نہ رشتے دار ہوں گے نہ یار ہوں گے نہ آباد ہوں گے نہ پارٹی ہوگی کوئی نہیں ہوگا آواز لگے گی تجنا لالمی اللہ پاک آواز لگا دے گا میں نے تمہارے لیے تیار کر رکھا یہ چار قرآن کریم کہتا ہے وہ سبھی سو لوگ مل یا ہزاروں برس گزر جائیں گے ہزاروں برس گزر جائیں گے لوگوں کو پانی پانی پانی پانی پانی مر گئے پانی پانی قرآن کریم کہتا ہے ظالموں کو چھ کو فجور میں ڈوبے کو قرآن سے دور والوں کو ایسا گرما گرم کھولتا ہوا پانی ملے گا جس کو پینے سے یا منہ کے بل باہر نکل آئے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نیچے کا جو ہوٹ ہے یہ سوج کر پھول کر پیروں کے انگوٹھوں پہ آ پڑے گا اور اوپر کا جو ہوٹ ہے یہ سوج کر پھول کر کمر پہ جا پڑے گا اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں ایک آدمی کا بدن پھول کر سوج کر تین میل لمبا تین میل سوا ہو جائے گا ہو ہمالت سوپر ایک ایک انگارا اونٹ کی طرح کبھی تصور میں بھی ہمارے یہ بات نہیں آتی نماز قضا ہو رہی ہے ہوتی رہے رمضان شریف کا ادب نہیں ہو رہا نہیں صحیح زکات نہیں دی نہیں صحیح کیا فرق پڑتا ہے کسی کا گلا کاٹ دیا کوئی بات نہیں چھگی مار لی آرام خوری کر لی کسی کا مال چھین لیا دھوکہ دے کر وصول کر لیا شام کو بڑا خوش ہوتا ہے آج آج بڑی چلاکی ماری ہے لمبا کر لیتا فراڈ اور یہ نہیں پتا کہ تو نے آج شام کو اس کو لمبا کیا ہے نا وہ تو صبح اٹھ بھی جائے گا تو ایک قبر میں ایسا لمبا ہوگا سارا خاندان آگے تجھے اٹھا نہیں سکتا اور وہ خود جو پھینک جائیں گے خاندان والے خود پھینک جائیں گے جو بیگم کبھی نظروں سے اوجل ہوئی تو دھڑکا لگ جاتا تھا ہم نے بڑی بڑی حسینہ پہ قبروں کی مٹی دھڑا دھڑ پر سی دیکھی اسی کو مجھے سب کہتا کہ دو دل کی زندگی سے نہ اتنا اچھل کے چل دو دل کی زندگی تو ہے نہ اتنا اچھل کے چل یہ راستہ ہی چل چلا کا ہے ذرا سنبھل کے چل یہ دنیا کسی کی نہ بنے اس لیے زور لگا رہا ہوں رمضان قریب ہے ہاں جہاں مہینے میں جو پہاڑ گناہوں کے بنا لیے جو دریا اور سمندر کے قطروں سے زیادہ گنا جمع کر لیے پہاڑوں کے وزن سے زیادہ گنا جمع کر لیے ابھی سے عادت ڈال لو چھو چھوڑنے کی ابھی سے نماز کی پختگی پیدا کرو جماعت کی نماز کی پابندی پیدا کرو قرآن کریم کی تلاوت طبیعت سے کرو جب قرآن پڑھو تم عظمت کے ساتھ پڑھو یہ میرے اللہ کا کلام ہے بیٹے کا خط فوج میں سے آئے اما کے پاس اور کئی سال ہو گئے ہو فوج میں سے واپس چھٹی نہ آیا ہو اور موقع بھی جمتا ہو ہائے ہائے پھر ماں کے کلیجے کو دیکھو کتنا تھڑکتا ہے بار بار پڑھواتی ہے خیر میرے بچہ خیر سے ہو میرا بچہ خیر سے ہو خط تو آیا کبھی بیوی پڑھوا کے سن رہی ہے کبھی بیٹی پڑھوا کر کے سن رہی ہے ابا کا خط آیا کبھی بہن سن رہی ہے بھائی جان کا خط آیا ہے اور یہ خدا کا خط قرآن آیا ہوا ہے کبھی تم نے محبت سے اس کو پڑھوا کے سنا کوئی ان پر آج تک مسجد مدرسے میں آیا اگر میرے گناہوں کے ڈھیر لگ گئے مجھے قرآن سنا دو اس کی برکت سے ممکن ہے میرا کرم خدا کرا جائے میرے گناہی مانگ ہو جائے اس پر تیار نہیں اس پر آمادہ نہیں اصل بات کہہ دوں ہمیں اپنے مرنے کا یقین نہیں ہمیں اپنی موت کا یقین نہیں ہمیں قبر پہ جانے پہ یقین نہیں اگر ہو تو زندگی یوں گزرے جیسے گزر رہی ہے صحابی احمد کریم صلی اللہ تعالی کا ساری رات کروٹیں بدلتا ایک منٹ نیند نہیں آئی اللہ والے کی بیٹی بھی بڑی وفادار تھی ابا کا حال ساری رات کھڑی ہو کر دیکھتی رہی صبح کہنے لگی آ میرے ابا کیا نیند نہیں آئی کوئی تکلیف کی کیا بات ہے فرمایا میری بیٹی تکلیف کوئی نہیں بیماری کوئی نہیں مجھے پریشانی کوئی نہیں صرف اتنی بات ہے جو اللہ کا قرآن میں اللہ کے قرآن میں جان کی خبر سن چکا ہوں اسے نیند کیسے آئے عذاب عذاب چلا دینے والا عذاب تباہ کر دینے والا عذاب برباد کر دینے والا عذاب صحابہ کرام میں سے باتیں ایسے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے رو رو کر رو رو کر آنکھیں کھوتی اللہ کے خوف سے رو رو کر یہاں چہرے پہ آنکھوں نے نالیاں بنا لی اگر تو سمان کے چہرے پر نالیاں بن گئی اور پتھر دی لوگ کبھی ہمارے بھی آنکھوں سے خدا کے قہر سے ڈر کر خدا کے غزل سے ڈر کر کبھی ہماری آنکھ سے بھی آنکھوں نکلا اسی کو مجھے صبح کرتا کہ سب کے سب ہے راہ کو سب کے سب ہے راہ کو فن جا رہا ہے ہر کوئی سول اور بہ رہی ہے ہر طرف چور فن آتی ہے ہر چیز سے پورے فن درخت کہتا ہے میں پانی پتا پتا کہتا ہے میں پانی زمین کہتی ہے میں پانی ہر چیز کہتی ہے بقا ایک اللہ کی ذات کو ہے کسی چیز کو نہیں تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کا بڑا انعام ہے سانس آ رہے ہیں جا رہے ہیں عمر ملی ہوئی ہے حیاتی ملی ہوئی ہے اس کی قدر کرو اور اس کی قدر کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ اللہ اللہ کرنے کا چسکا پیدا کرو پابندی سے نماز ادا کرو کم سے کم درو شریف کی ایک صبح تصویر ایک شام کو ہو جائے استغفار کی تصویر تیسرے کلمے کی تصویر اب تمہیں کہاں فرصت ہے تصویروں کی تم تو کہہ دو گے تو تو ملنا ہے بڑا بڑا کھاتا ہے تصویر کرتا رہو ہم کیسے کریں تو میں یہ کہتا ہوں کہ کام بھی کرتے رہو اور منہ سے اللہ کا نام بھی لیتے رہو دل در یار سچ درکار ہاتھ کام میں ہو دل یار میں لگا ہوا ہو پر تمہیں تو ان سے فرصت نہیں نا سفید داڑھی ہے بیٹھا کام کر رہا ہے اور کنجری دل میں بسی ہوئی اندر بیٹھی کنجری گانا گا رہی ہے تال لگا رہا ہے بڑے میاں کنجری کا گانا سنتے مرو گے ان شاء اللہ سیدھے جنت میں جاؤ گے اور اس سے تمہارا استقبال کریں گے تو یہ وہ ڈالا جو ہر وقت کنجریوں کے گانے سنا کرتا تھا اس کو تو فوراً جنت میں پھینک دو بھائی سبحان اللہ وہ خدا کا نظام ہے تیرے خیال میں پاکستانی نظام تو نہیں جو ہم لوگ رگڑے لگاتے ہو ہم یہی لگ جائیں گے یاد رکھو ایک ایک چیز کا حساب کتاب ہوگا اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنی زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک ہم سب کا آخری وقت صحیح کر دے انجام بخیر فرما دے موت کے وقت ایمان کی دولت عطا فرمائے اور کسی کے ساتھ ٹھگی کرنے سے اللہ پاک بچائے الحمد للہ رب قاری محمد حنیف صاحب مدنی مسجد ملتان میں بیان فرما رہے تھے موضوع تھا غلط عقائد قاری صاحب کی تقاریر کے کیسے ملنے کا پتا پاک دعا کر اللہ کرے جلدی جلدی بچہ قرآن کا حافظ بن جائے سب کے لیے دعا کرو میری اولاد کے لیے بھی دعا کرو اللہ پاک دین ایمان قرآن کی دولت عطا فرمائے سب کی اولاد کو اللہ پاک اور ہم سب کو قرآن کی دولت عطا فرما یا اللہ موت آئے قرآن پڑھتے ہوئے یا سنتے ہوئے آئے یا اللہ قبر حضر اچھا فرما سب بیماروں کو عطا فرما سب کے دکھ دردوں کو دور فرما کئی ساتھیوں نے بعض مستورات میں سے مستورات میں بھی دعاؤں کے لیے کہا اللہ سب کو شفا کام لگا فرمائے جان برکت عطا فرما آج بھائی پور کا ساتھی ہے اس کے پاس کوئی بچہ نہیں ہے اللہ پاک اس کی جھولی بھر دے اللہ پاک بے اولاد کو اولاد عطا فرما نہ فرما اولاد کو فرما بردار بنا ہم سب کے بعد ماں باپ کی بخش فرما جتنے دوست دنیا سے گزر گئے سب کی مقصد فرما کوئی ساتھی ہے اس کی اماں بیمار ہے اللہ پاک اس بیچاری کو تندرستی عطا فرمائے شفا کاملہ عطا فرمائے آج رشید صاحب مدینہ اجلاس فیکٹری والے میرا ساری زندگی کا ساتھی اللہ تعالیٰ مرحوم کی قبر کو جنت کا باغ بنائے اور جتنے بھی دوست احباب خدمت گزار عزیز و اقربا رشتے دار جتنے بھی اللہ پاک سب کو جن میں کوئی سرکار میں جو عطا فرمائے حاجی عبد المجید صاحب ہمارے موزے کے نمبردار اسپتال میں ہیں آپریشن کرایا چوٹ لگ گئی تو اللہ پاک سے استقام عطا فرما اللہ پاک اسپتالوں میں جو مریض ہے جو گھروں میں ہے نزدیک ہے دور ہے یا اللہ سب پہ کرم فرما دے یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما جس کے ذمہ قرض کو ادا کرنے کی صورتیں پیدا فرما ہاں ہم سایا ہیں مسجد کے خدمت گزار ہیں برف شاپ والے سامنے قریب حاضر رفیق صاحب اللہ تبارک کو تعالیٰ کاروبار میں برکت عطا فرمائے غیر سے نصرت العانت فرمائے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور عظمت محبت عطا فرمائے کوئی ساتھی ہے اس کی گھر والی بیمار ہے اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عطا فرمائے یا اللہ ہم سب کا قبر حسر اچھا فرما موت کا معاملہ آسان فرما شراب کا معاملہ آسان فرما مولا اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس عطا فرما یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا تمام دینی اور دنیاوی پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما ہم سب کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما دور کے نزدیک کے بہت لوگ تم سے توقعات اور امیدیں رکھتے ہیں اس شہر میں بھی بے شمار ساتھی ہیں باہر بھی اللہ پاک سب کے کاروبار میں برکت دے سفل میں روز رزق میں برکت دے نیک تمناؤں کو پورا فرما سب کو اللہ پاک حج بیت اللہ نصیب فرما اور مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما یا جب دستار کی گھر والی اور کئی ساتھی ہیں جن کے رشتے دار قبروں میں چلے گئے یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا اللہ ہم سب کی مقصد فرما آنے والے رمضان کا ادب اور احترام ہم سب کو نصیب فرما فرماؤن نقم کے سمی العلیم مطمب علی انکم نقم کا الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب ہی محمد علی و شادی مرمت یاد